جانتے ہو یا اللہ اس کے بعد اللہ نے خبر دی کہ وہ لوگ یہود و نصارہ نہیں تھے اللہ نے دوسری جگہ ابراہیم کے بارے میں فرمایا ہے مسلما وما ابراہیم من المشركين کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں تھے بلکہ وہ تو موحد مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے آل عمران آیت سرسٹھ اس کے پاس موجود گواہی کو چھپا دیا حسن بصری کہتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کے بیٹے یہودیت و نصرانیت سے بری تھے تورات و انجیل میں اللہ نے ان باتوں کو بیان کیا اور اہل کتاب نے ان کا اقرار کیا لیکن انہوں نے اس صداقت کو جان بوجھ کر چھپا دیا اسی لیے اللہ نے بطور تحدید و وعید کہا کہ تم بڑے ہی ظالم ہو اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے